اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دیان کرنا چاہے آ کا ارادہ کرے